حمید طویل نے ابو سلمہ سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مانند روایت کی اور انہوں نے سند میں عبد الرحمن بن ابو سعید کا ذکر نہیں کیا یعنی براہ راست حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھاسی